پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں پھر غبارے جنگ اڑانے والے ہیں اور دشمن کی جمیت میں در آنے والے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا نہ ہے اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا